اب میں آپ حضرات کے سامنے ملک عزیز پاکستان کے معروف عالم دین متحدہ جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکٹری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما بالخصوص حضرت شاہ صاحب دامد برکاتم العالیہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ دلی محبت رکھتے ہیں یہ ان کا احسان عظیم ہے خود دام ختم نبوت اور جان ساران تحفظ ناموس رسالت پر کہ وہ جب بھی جہاں ان کو یاد کیا جائے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے پیش پیش رہتے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے دعوت خطاب دوں گا متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جنرل سیکٹری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 قائدین اعدام علماء کرام بزرگان من برادران اسلام میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ سب کو زندگی میں ایک بار پھر چناب نگر کی سرزمین پر انعقاد پذیر اس سالانہ پر رونق روپرور اور ایمان افروز ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہونے کا اعزاز بخشا اس کے بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بحثیت ایک طالب علم اور رضاکار اور مجلس کے کارکن کے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کے کا یہ موقع عطا کیا اللہ تعالی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے یقیناً آپ اس سے قبل متعدد علماء کرام کے نہایت بصیرت آمیز خطابات سماعت فرما چکے جب بھی کوئی مقرر آ رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا میری تقریر کا فلاح حصہ وہ بھی ختم ہو گیا دوسرا ہے میں نے کہا چلو دو تین چیزیں رہ گی وہ بیان کر دوں گا اب تو محسوس ہو رہا تھا کہ میں بالآخر پنجابی میں تو لوگ کہتے پھاڑیاں نو گفے تو میں تو شاید سے دعا کے لیے رہ جاؤں گا لیکن الحمدللہ للہ ابھی ایک دو پوائنٹ باقی تھے کہ میرا ٹائم مجھے مل گیا لیکن اللہ کے فضل سے آپ کے علم میں کہ بخاریوں کے ایک پوائنٹ بھی فجر تک ختم نہیں ہوتا اب فجر تک میرا ٹائم ہے کاری یعقوب صاحب انشاءاللہ صبح ہری پور کی بجائے یہی خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے ہمت ہے فجر تک بیٹھنے کی دم خم ہے سننے کا آپ نے سنا علماء علمائے بند تشریف لائے علماء بریلی بھی تشریف لائے فرزند اہل حدیث بھی سامنے حاضر ہے لیکن آج آپ نے دیکھا کوئی بحثیت علماء دو بند آپ کو نظر نہیں آیا بحثیت علماء بریل بھی نظر نہیں آیا بحثیت اہل حدیث بات کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا آپ نے دیکھا سب آ جائے تو تحریک ختم نبوت کے کارکن بن کر آئے تحفظ نموس رسالت کی تحریک ادنا سپاہی بن کر آئے اور آج یہ بتانے کے لیے آئے کہ جس عقیدے پر رب کا قرآن بھی گواہی دیتا ہو جس قانون کی گواہی پیغمبر کا فرمان بھی دیتا ہو زندگی میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تقریباً سولہ بار نبی نے اس قانون کو جاری کر کے دکھایا کہ جو نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا وہ دنیا میں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا نبی پاک نے زندگی میں سولہ بار ایسا کر کے دکھایا صحابہ کرام کی باری آئی آقا نے جن کے بارے میں فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضو علیہا بن نواجز جو میں نے کر کے دکھایا تم پہ فرض ہے تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ گے تب ہی اللہ کی ہاں مسلمان شمار کیے جاؤ گے ما آتاکم الرسول فخضو ومان ہا عنہ فانتہو فتح مکہ کا دن ہے اللہ تبھی تو قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان لكم في رسول لمن يرجو الله لقد کا نقل رسول اللہ ہی اسوت ان حسنا لمل کا نیور جمل کا نیور جل یو آخر ذاکر اللہ کسی تم سب کے لیے بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی کے اعمال میں ہیں تو سستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو فتح مکہ کا دن ہے آقا نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم فض فانتم تو میری راہ میں کانٹے بچھانے والوں میرے اوپر کوڑا پھینکنے والوں جو آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا لیکن بعض ایسے بدقسمت تھے جس طرح مولانا فرما رہے تھے ان کے کے بارے میں فرمایا اگر وہ بیت اللہ غلام میں قتل کر دینا جرم یہ تھا آقا کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا ان میں ایک کا نام تھا عبداللہ بن سعد بن ابی صاحب اس کے بارے میں آپ نے یہی آرڈر جاری کیا تھا اس کے کانا تک پہنچا مجھے معافی کسی قیمت پہ نہیں ملے گی میں نے بے تحاشا گستاخیاں کی ہیں اور نبی نے فرما دیا جو بیت اللہ میں آئے اسے بھی معافی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اسے بھی معافی من دخل دارا بھی سفیان فہو آمن جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی معافی لیکن میں ان بد نصیبوں میں شامل ہوں جو گستاخیاں کرتا رہا میرے بارے میں فرما دیا یہ بیت اللہ کے غلام لپٹا بھی میرے وہاں بھی مار ڈالا اب چھپ گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا رضائی بھائی تھا ان کے پاس جا پہنچا چھپ چھپا کر کہا کسی طرح میری جان بخشی کروا دو وہ نرم دل تھے لے آئے نبی پاک کے پاس المستدرک امام حاکم کی کتاب ہے جسے انہوں نے بخاری اور مسلم کی شرائط میں درج کیا جلد نمبر تین صفحہ چالیس پر الطبقات القبرا امام بہیقی نے جلد نمبر سات صفحہ پنتالیس پر اس حدیث پاک کو نقل کیا عثمان ابن عفان جب نبی پاک بیعت لے رہے تھے اسے چھپا کر اچانک خبر تب ہونے دی جب بالکل نبی پاک کے سامنے آ کے اسے کھڑا کر دی اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم باہر عبداللہ اللہ کے رسول عبداللہ کی بیعت قبول کر لیں نبی پاک نے کیا کیا اور توجہ سے سننا آقا نے نظر نبوت اٹھائی نگاہ پیغمبر اٹھائی اس گستاخ کا چہرہ دیکھا آپ دیکھتے تھے نگاہ ہٹا لیتے تھے دیکھتے تھے نگاہ ہٹا لیتے تھے دیکھتے تھے نگاہ ہٹا لیتے تھے اور ادھر حضرت عثمان ابن عفان مسلسل منت و سماجت کر رہے تھے درخواست پیش کر رہے تھے با یہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول بیعت قبول کر لیں معاف کر دیں اسے مسلمان کر لیں ان کے اصرار پر ان کی دل جوئی کی خاطر آپ نے جس طرح ہم کہتے ہیں بادل نخواست ہاتھ نکالا بیعت قبول کر لیں لیکن بیعت قبول کرنے کے بعد آپ نے جو صحابہ سے فرمایا ذرا آج دل کی لوہ پہ لکھ کے لے جاؤ آپ فرماتے ہیں اما فیکم رجل الرشید حیث رانی حیث رانی کففت یدی ام بیادی یقوم علی فیقتلہ اے تم میں کوئی مرد رشید نہ تھا کوئی تم میں مرد ملکے کے بولے نہ تھا خواجہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے بیٹوں کے نام بھی کتنے پیارے رکھے خواجہ خلیل صاحب خواجہ رشید صاحب اما فیکم رجل الرشید خواجہ عزیز صاحب اللہ سب کو سلامت رکھے عربی کا شاعر امر القیس یاد آیا اس کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے میں تو اپنے مطلب کی بات وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں اس نے کہا من آل لیلہ و این لیلہ من آل و میں محبوب کی کی آل اولاد چہرے دیکھ کر وہاں سے اپنے محبوب کی جھلک کو دیکھ رہا ہوں ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے محبوب ذرغ خواجہ خاجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نظر آتے ہیں وہ یاد آتے ہیں ختم نبوت کی چوکی داری کی برکت سے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا اندر سے ایمان یہ کہتا ہے ہم نے عقیدہ تحاویہ میں مدینہ یونیورسٹی میں یہ عقیدہ ہے جب ایمان والا فوت ہو جائے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بارے میں حسن ذر رکھنا کہ رب نے اس کو جنت میں پہنچا دیا ہمارا حسن زن ہے انشاءاللہ خواجہ صاحب جنت کی سیریں کر رہے ہیں ختم نبوت کی چوکی داری کی برکت سے رب نے نبی پاک کا پڑوس عطا فرمایا ہے توجہ فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی مرد رشید نہ تھا جب میں اس گستاخ کی بیعت نہیں لینا چاہ رہا تھا میں نے اپنا ہاتھ روکا ہوا تھا کفاف تو ام بیعت ہی وہ دیکھ رہا تھا کہ میں اس کی بیعت لینے کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکال رہا کوئی تم سے اٹھتا جلدی سے اس کی طرف بڑھتا اور اس کی گردن میرے آنکھوں کے سامنے اتار دیتا یہ بزرگ کیا نام ہے جی حافظ بشیر صاحب جب آ رہے تھے نا یہاں سے تو مجھے واللہ نبی پاک کی حرمت کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا مدینہ منورہ میں صبح کا ٹائم شور مچ گیا کہ مدینہ کے اندر دو بچوں کی ماں قتل ہوگی دو بچوں کی ماں قتل ہوگی پیغمبر کی زندگی میں آپ کے دور نبوت میں آپ نے مدینے والوں کو جمع کیا میں قاتل تلاش کرنا چاہتا ہوں آپ نے اعلان کیا کوئی قاتل ہے تو خود رضا کرانا پیش ہو جائے پیچھے سے ایک نبینا کھڑا ہوا نبینا لو کی سفید چیرتا ہوا گندے آگے بڑھ رہا ہے اور نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا اللہ کے رسول اس عورت کا قاتل میں ہوں میں ہوں قاتل اس دو بچوں کی ماں کا آپ نے حیران ہو کر دیکھا آنکھوں سے نبینا اور یہ قاتل اور آگے پتا چلا وہ جو دو بچوں کی ماں تھی وہ اس اس کی کی اہلیہ تھی اس کے گھر والی تھی اس کی ام الولد تھی اس کے بچوں کی ماں تھی نبی پاک نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تم نے کیا غضب ڈھایا ننے منے دو معصوم بچوں کی ماں کو تم نے مار دی اپنا گھر تو نے ہائے ہائے ہائے اس محب رسول نے جو کہا او قانون دانو تم نے کہاں سے قانون پڑھا ہے میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پانچ سال اسلامک لا ہی پڑھا پاکستان میں آ کر میں نے پہلے ایل ایل بی کیا پاکستان کے قانون کو سمجھنے کے لیے یہ نہ جانے جج کہاں سے پڑھ کے آیا کس قانون کی بات کرتا ہے جو قانون گالی دینے کی بات کرتا ہے توجہ نبی پاک نے قانون کیا وہاں پہ جاری کیا آپ فرماتے ہیں تم نے قدل کیوں کیا اس نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کو برا کہتی تھی میں نے اس کو دو تین مرتبہ روکا رات اس نے پھر آپ کو برا کہا تو میں برداشت نہ کر سکا میں خنجر پکڑ کے کے اس پیٹ سوار ہو گیا میں میں تب وہاں سٹا جب نے اس کو جہنم پہنچا دیا اب نبی پاک نے کیا کیا اور دنیا کے سارے جج میں اس جج کے جوتے کی نوک پہ پڑنے والی خاک پہ قربان کر دوں پرویشا جیسے کروڑوں جج میں نبی پاک کے غلاموں کے غلاموں کی جودے پہ پڑنے والی خاک پہ قربان کر اس قانون کائنات کے سب سے بڑے قانون دان اور سب سے بڑے جج اور نرم دل جج انصاف پسند جج جس کے عدل کی قسمیں رب نے آسمان سے اٹھا کر بیان فرمائی فلا وربک لا یؤمنون مجھے رب محمد ہونے کی نہیں ڈالی ہم نہیں مانتے ان تاریخ و تروخوں کو ہم پیشیوں والے سلسلے نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے اور میں ابھی آپ سے کچھ باتیں پوچھنے والا ہوں انشاءاللہ ایک دو جملوں کے بعد نبی پاک نے تاریخیں ڈالی مل کے بولے ذرا زور سے بولے کوئی جج بدلے کوئی آپ نے وہاں پہ وکیلوں کو موقع دیا جرا صفائی کا نبی پاک نے ایک منٹ میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ میرا نبینا صحابی میری امت کا ہیرو ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی میری امت دنیا میں باقی رہے گی جس طرح میں نے پہلے بھی ایک بار یہ حدیث نبوی سنائی آج پھر سناتا ہوں اپنا ایمان بھی تازہ کرتا ہوں آپ کا بھی تازہ کرتا ہوں آقا نے فرمایا تھا لا تزال طائفت من امتی علی الحق لا یضرهم من خالفهم قیامت تک میری امت میں ایسی جماعت رہے گی جو حق پہ چلنے والی ہوگی اور وہ حق بیان کرتی رہے گی میں سمجھتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ پوری امت کا مشترکہ پلیٹ فارم تھا ہے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا حق بیان یہاں پہ ہوتا رہتا ہے ہو رہا ہے اور قیامت تک حق بیان ہوتا رہے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں حق بیان ہوگا وہاں میرے نبی نے صحابی کی عظمت کے چرچے بھی بیان ہوتے رہیں گے وہ امت کا ہیرو آپ نے اسے اسی لمحے بری کر دیا اور اسے غازی ہونے کا لقب عطا فرما دیا آج میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی نہ تھا جٹ کر اس قاتل کو قتل کر دیتا صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ما ندری ما فی نفس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ کے دل میں کیا تھا ہم نہیں جانتے تھے اللہ کاش اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنی آنکھ سے اشارہ کر دیتے آپ ہمیں اپنی آنکھ سے اشارہ فرما دیتے کبھی کر دو اس کا کام پھر آپ دیکھتے میں آقا کی شان پہ قربان جاؤں اور نبی کیسا ہوتا ہے اور نبوت کی شان کیا ہوتی ہے تم کیا جانو نبوت کی شان اور نبوت کا وقار آقا فرماتے ہیں اچھا میں تمہیں آنکھ سے اشارہ کر دیتا ما ما ان آنکھ سے اشارہ کرنا دین اسلام میں نجائز نہیں ہے امام خطابی اور امام رافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خائنۃ العین کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے ہی الاما الى مباہن على خلاف ما یظہر کہ آنکھ سے اشارہ کرنا کہ جو زہری چیز اس کے خلاف مباح کے لحاظ سے جائز چیز کے لحاظ سے یہ ہماری شریعت میں جائز ہے مگر فرمایا یہ میرے امتیوں کے لیے جائز ہے ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنۃ الاعین نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی آنکھ سے اشارہ کرے نبی آنکھ سے اشارہ نہیں کیا کرتا یہ پیغمبر کی عزت اور عظمت کے خلاف ہے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی نے جو فیصلہ دیا اس پہ صحابہ کرام نے دور خلافت میں عمل کیا علماء نے بہت کچھ بیان کر دیا انشاءاللہ قاری یعقوب صاحب دیگر مقررین جو ابھی تشریف فرمائیں بیان کریں گے شاہین تحریک ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اور حضرت مولانا اسمعیل شجاع آبادی صاحب مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب دیگر ہمارے اہل علم ہمارے اکابر ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں اور کل حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات مولالی ابھی بیان فرمائیں گے میں آپ سے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں اور جس قانون تحفظ ناموس رسالت پر قرآن بھی گواہی دیتا ہو نبی پاک پاک کی حدیث اور سیرت بھی گواہی دیتی ہو صحابہ کرام خلافت راستہ اجماع صحابہ بھی گواہی دیتا ہو اور چودہ سو سال گزر گئے آج تک امت کو اس پہ اجماع ہے اس سے جو الگ ہوتا ہے اس کا بھی آسمان سے بھی فیصلہ سن لو مدینہ سے بھی فیصلہ سن لو آسمان والے رب نے فرمایا وہ یتب غیر سبیل المؤمنین بیٹھ جاتے ہیں آکے ٹی وی پر کمینہ قسم کے سکالر بن کے یہ سکالر ہے جی یہ بہت بڑا دانشور ہے سنیے ذرا اللہ فرماتے ہیں جس نے امت کے راستے کو چھوڑا دیوبند بھی امت اہل حدیث بھی اہل سنت بھی مل کے بولے میں اہل حدیث سے بھی کہتا ہوں جماعت کا معنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مالکی شافی حنابلہ ہمارے حناب دیوبند اہل حدیث یہ سب مل کر یہ امت ہے اور امت کا میں نہیں جماعت ہوتا ہے یہ ایک جماعت تب ہے ید اللہ ید الجماعت آج یہ جماعت ہے اور اللہ ایک اللہ کا ہاتھ انسان کے اوپر ہے اس لیے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تو زمین کے ساتھ چلنے والا بندہ ہوں مجھے کسی نوعیت کا کوئی لالچ نہیں ہوتا میں زمین کی آواز پہ لبہ کہنے والا انسان ہوں میں یہاں آتا ہوں اس کو اپنی جماعت سمجھ کے آتا ہوں خواجہ عزیز الرحمان صاحب نے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نعرہ تکبیر ابھی بھی مجھ سے فرما رہے تھے ساتھی جمعیت الحدیث کا نام لے رہے تھے اور وہ مجھ سے فرما رہے تھے اٹھتے اٹھتے کہ جناب عالمی مجلس کی کہ رہنما میں تو خیر کارکن اور نوکر اور غلام ہوں بزرگوں کا اور اس جماعت کا اور آج میں میرے بھائی میرے بہت ہی قابل احترام ساتھی جماعت و دعویٰ کے مرکزی رہنما ہمارے اہل حدیث جماعت کے ہیرو حضرت مولانا کاری محمد یعقوب شیخ صاحب بھی تشریف فرمائے میں ان کی موافقت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں عالمی مسجد تحفظ ختم نبوت یہ ہمارا بھی سٹیج ہے تمام پاکستان کے اہل حدیث وہ حضرت خاجہ صاحب کے جانشینوں کے ساتھ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد المجید صاحب دامت برکات مولانا حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہم ان سب کے ساتھ ہیں یہ ہماری جماعت انشاءاللہ الرحمن کل بھی اس کے ساتھ تھے آج بھی اس کے ساتھ ہیں زندگی بھر اسی کے ساتھ رہیں گے تم بھی ساتھ رہو گے کہ کوئی ہے فرق میں اللہ کی قسم ان لوگوں کی درویشی کو سلام پیش کرتا ہوں پانچ دن پہلے مجھے مولانا اللہ وسائل صاحب نے رلا دیا میں سارا دن روتا رہا اس بندے کی درویشی دیکھ کر مولا اکرم طوفانی صاحب لوگوں کو سمجھتے ہیں طوفان برپا کر دیتے ہیں مگر مجھے انہوں نے ایسا فون کیا اور میں نے سارا دن سوچتا رہا اللہ تو نے بندوں کے سینوں میں دل کیسے رکھے ہوئے ہیں کیسے یہ آجز بندے تیرے نبی پاک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ اتنے مٹ چکے اور نبی پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا جو ماں اللہ کریے ما تواز احد اللہ اللہ رہا اللہ جو رب کے لیے آزی کرتا ہے رب اس کو بلند کر دیتا ہے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے فیصلہ کیا ایسے دانشوروں کے بارے میں دانشور نہیں یہ کمینے ہیں روشن خیال تو ہم ہیں ہمارے خیالات میں روشنی ہے اللہ کے فضل سے ان کے پاس روشنی کہاں سے آگے یہ تو تاریخ خیال ہے یہ تو گندے خیالات کے مالک ہیں بڑا گندے ذہنوں کے مالک ہیں ہم روشن خیال قرآن روشن ہے وہ ہمارے پاس ہے نبی روشنی ہے وہ ہمارے پاس ہے مل کے ذرا زور سے بولیں میں ایسے نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے نور کس کے پاس ہے اللہ نور السماوات والارض اب کتنی آیتیں آیات میرے سامنے تم سب جانتے ہو میں نے پڑھنا شروع کر دی تو فجر ہو جائے گی ہاں ہو جاوے لے سبحان اللہ نہ چوپڑیاں نہ لے دو دو ایک میں نہ زور لالا بولن لے ایک نہ ترز نہ قرآن پڑھا ایک کاری سوکھے رہن لے ایک قید پڑھی تو تین منٹ سا لے لیا سو نال پانی دے گلاس بھی پی لیا سو اسی دا خدیم نہ پانی پی سکنے دے نہ سا لے سکنے آمین سمہ آمین میں عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیں نور ہمارے پاس روشنی ہمارے ویتب غیر سبیل المؤمنین وہ ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جو احمد بن حنبل کا راستہ جو امام شافی کا راستہ امام مالک کا راستہ وہ ہمارا راستہ امام اعظم امام ابو حریفہ کا راستہ ہمارا راستہ امام بخاری کا راستہ امام ترمزی کا راستہ امام ابو دعوت کا راستہ ہمارا راستہ جناب حیدر مرتضی کا راستہ راستہ ہمارا عثمان ذورین کا راستہ ہمارا راستہ جو حبر فاروق کا راستہ ہمارا راستہ جو صدیق اکبر کا راستہ اور یہ راستہ کیا ہے گستاخ رسول کو زندہ چھوڑا جائے گا نہیں چھوڑا جائے گا علماء سے پوچھو میں نے قانون پڑھا ہے اسلامی قانون میں سب سے زیادہ چار گوا کی ضرورت ہوتی ہے ایک کیس ایسا ہے وگرنا ایک گواہ پہ بھی بات پوری ہو سکتی ہے دو گواہ پر بھی بات فیصلے ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ چار گواہ لیکن اور سلمان تاثیر نے جو گستاخی کی تھی یہاں میرے سامنے میاں والی کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں سرگودا کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں چناب نگر کے لوگ ہیں جنگ کے لوگ ہیں پورے پنجاب کے لوگ ہیں مجھے تم بتاؤ تم سب کو معلوم ہے یا نہیں کہ سلمان تاثیر نبی کی شان میں گستاخی کی تھی بتاؤ علماء بھی بولے دکاندار بھی آئے ہو زمیندار بھی موجود ہیں قانون دان بھی بیٹھے ہیں سیاست دان بھی بیٹھے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں وہ گستاخ تھا یا نہیں تھا اس کی گستاخی تم سب گواہ ہو یا نہیں ہو وہ اتنا بڑا بلوا اور یہ تو متواتر کی جو شرائط ہیں یہ تو اس سے بھی آگے بات نکلتی نظر آ رہی ہے اور جس کے خلاف اتنے سارے گواہ اور نبی نے تو اسی کے اقرار پر اسے ہیرو قرار دے دیا اور یہاں سارے پاکستان کے اٹھارہ کروڑ مسلمان کہہ رہے کہ ممتاز قادری ہمارا ہیرو ہے ہمارا ہیرو ہے ہمارا ہیرو ہے مگر تم نے یہ کیا حرکت کی ہائے او شاہ ادا نام بدل لس لام لیک لاتی ہوئے ہوئے او میرے جیسا وہاں شاہ بیٹھا ہوتا رب زلجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کو ہیرو کی سند وہاں سے دے کے نکالتا تو دا ڈانڈی لا دی ساڑی ہاں؟ میں کہتا ہوں موقع اللہ سے معافی مانگو اور میں ایک اور بات کہہ دوں یہ اس موقع پر جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ساری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے قومی سلامتی کانفرنس منعقد کی یا نہیں کی انہوں نے اس موقع پہ ضرورت تھی کہ پاکستان کے اٹھارہ کروڑ مسلمان متحد ہو کر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں کسی نوعیت کا رکھنا نہ ہو این اس موقع پہ اتنا گندا فیصلہ سنا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے یہ گنونی سازش ہے ہم اس کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں اور اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں ہم اس فیصلے کو جوتے کی نوک سے ٹھکراتے ہیں جو فیصلہ قرآن کے خلاف جو فیصلہ حدیث پیغمبر کے خلاف جو فیصلہ خلافت راستہ کے قانون کے خلاف جو فیصلہ اجماع امت کے خلاف اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر وہ فیصلہ یہ دیتا کہ میں ممتاز ہیرو ممتاز قادری کو بری کرتا ہوں تو نتیجہ کیا نکلتا پاکستان اتنی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اتنی مٹھائی تقسیم ہوتی کہ دو دو مہینے ہماری بیکریاں مٹھائی بناتے بناتے تھک جاتی مگر مٹھائی کی ڈیمانڈ پوری نہ کر پا لیکن انشاءاللہ اب یہ فیصلہ ہو کے رہے گا ہائی کورٹ میں محب رسول بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بڑے بڑے اعلی قسم کے جج بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں توقع ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہماری امنگوں کے عین مطابق کتاب و سنت کے عین مطابق فیصلہ آئے گا اور ایک بات اور کہہ دوں ختم نبوت کانفرنس سلانہ ہوتی ہے ہماری چناب نگر میں ویسے تو الحمدللہ پورا سال ہوتی رہتی ہے لندن میں ناروے میں پتہ نہیں کہاں کہاں پورے پاکستان میں ہوتی رہتی ہے مگر یہاں جب ہم آتے ہیں نا کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہوتا ہے ہر سال کیوں جی ہوتا ہے نا ایک سال اسی تھے کٹھے ہوئے تھے ایشو سی سلمان تاثیر اور میں نے یہاں پہ کہا تھا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے یاد میں نے یہ شعر پڑھا سلمان تاثیر کو مخاطب کر کے اگلی باری آئے تو ایشی مک چکیا سی تو ہوں اسی آئے تو ایشو ممتاز قادری دا لے کے آئے انشاءاللہ اگلے سال آوانگے تو اے ایشو رب جلال کے فضل و کرم سے اسی طرح حل ہوگا جس آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اعلان ہو رہا ہے اس کی خاطر کی قربانی دینا پڑی تو دو گے میں تو حیران ہوں ان حکمرانوں سے بھی انہوں سے پنگے لینے کی لوڑ ہے عجیب پنگے لیتے ہیں اور پنگے بعد میں واقعہ وہ مجھے قاری صاحب پنگے سے ایک بات یاد آئی میرے پاس رابطہ عالم اسلامی کے مہمان ہے تو ہم جا رہے تھے لمبے سفر پر تو راہ سے مجھے کہنے لگے جی ہمیں اردو سکھاؤ میں نے کہا جب سیکھ لو میں نے ان کو پانچ لفظ سکھائے ان میں ایک لفظ تھا بیوی کو زوجہ کو بیگم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیوں نہیں حضرت ہنسر ہیں جناح ہمارے پختون خاں میں للکار ہیں ہماری اللہ کی فضل سے تو میں نے آدھے گھنٹے کے بعد ان کے امتحان شروع ہو گیا میں نے ان کا امتحان پہلا سوال یہ پوچھا میں نے کہا بیوی کو کیا کہتے ہیں زوجہ ان کو بیگم کا لفظ بھول گیا تھوڑی دیر کے بعد سوچ ساچ کے کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے یاد گیا کہنے لگا پنگا پنگا پنگا میں آ کیا واقعی بیوی بات پنگا ہی بن جاتی اس کو تو یہ پنگے لیتے ہیں وہ ایک عورت تھی نا جس کے بارے میں ابھی کہا مولانا نے وہ پنگا لے کے وہ تو بھاگ گئی یہاں سے پتہ ہے وہ پنگے گا ہاں وہ فٹمل کی وہ چونڈی سی وہ بھاگ گئی یہاں سے اب انشاءاللہ الرحمن پنگے لینے والے سننے پاکستان کی عوام لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر سکتی ہے یہ روزانہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی برداشت کر سکتی ہے یہ ہر استحصال اور ظلم برداشت کر سکتی ہے اگر نبی پاکی ناموز کے قانون میں کسی نوعیت کا پنگا برداشت نہیں کر سکتی نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم نبوت ایک آخری بات قائدین سے بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا الحمدللہ یہ پلیٹ فارم موجود ہے عالمی ختم نبوت کا پلیٹ فارم اور سب کا مشترکہ ہے سب کا متحدہ ہے بلا امتیاز بلا تفریق ہے سب کا نمائندہ ہے اور انہی مسائل کے حل کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں سب سے ہر ایشو پر نیا پلیٹ فارم بنانے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کیوں جناب صاحب ایک تاریخ ہوتی ہے ایک ایک ہوتا ہوتا ہے ہے کام کا زور تاریخ بنتی ہے تسلسل جاری رہتا ہے عمل پہ ہم یہ ضروری ہے اس لیے میں سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہم نے ابھی اسی تحریک میں بھی ایک دو چیزیں دیکھی جن کا اشارہ تن حضرت ڈاکٹر ابو الخیر صاحب اشارہ فرما کے گئے تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں سب کے آگے ہاتھ باندھ کر اللہ کی قسم ہمیں آپ چپڑاسی رکھ لینا اس سارے کام کا واللہ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں جوتے اٹھانے والا رکھ لینا کسی اور کو سب سے بڑا بنا دینا لیکن خدا کے لیے پلیٹ فارم ایک ہی رکھیے ایک ہی رہنا چاہیے آپ سب ساتھ دیتے ہیں متفق ہے میرے مطالبے سے دوسرا اس کی خاطر میں قائدین سے برس کرنا چاہوں گا ہمیں بھی ذرا متحرک ہونا چاہیے جب بھی کوئی ایسا ایشو آئے ہمیں سب سے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پہل کرے پھر ہم چلے نہیں یہ آپ کی اللہ ذمہ داری لگائیے انشاءاللہ الرحمن آپ کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں آپ ہم سے ہماری جان بھی مانگیں گے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کو دعا بنا کے کہتا ہوں آپ ہم سے ہماری جان بھی مانگیں گے اولاد بھی مانگیں گے ہم سب کچھ نبی پاک کی خاطر لٹوا دیں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں خواجہ عزیز الرحمان صاحب خواجہ احمد صاحب ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں مولانا صاحب میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں الحمدللہ رب